ایوب نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کے مانند روایت کی جس طرح عبید اللہ نے نافے سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چھتیس